بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول گفتگو کا عنوان ہے علوم القرآن ایک جائزہ علوم القرآن سے مراد وہ تمام علوم معارف ہیں جو علماء کرام مفسرین قرآن اور مفکرین ملت نے گزشتہ چودہ سو سال کے دوران قرآن پاک کے حوالے سے مرتب فرمائے دور صحابہ سے لے کر اور آج تک قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں پر غور و خوص جاری ہے قرآن مجید کی مختلف آیات سے لے کر قرآن پاک کے مختلف موضوعات پر قرآن پاک کے اسلوب اور انداز پر قرآن پاک کی تاریخ پر قرآن پاک کے طرز استدلال پر اور قرآن پاک سے مسائل و احکام کے استمباد پر مسلسل غور و خوض بحث و تمہیس گفتگو اور تصنیف و تعلیف کا سلسلہ جاری ہے ایک اعتبار سے اسلامی علوم و فنون کا پورا ذخیرہ قرآن پاک کی تفسیر سے عبارت ہے آج سے کم و بیش ایک ہزار سال پہلے مشہور مفسر قرآن اور فقیح جن کا پہلے بھی کئی بار تذکرہ ہوا ہے قاضی ابو بکر ابن العربی نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کے جتنے علوم و فنون ہیں جن کا اس وقت انہوں نے اندازہ سات سو کے قریب کیا تھا وہ سب کے سب بلا واسطہ سنت رسول علیہ والسلام کی شرح ہے اور سنت رسول علیہ والسلام قرآن پاک کی شرح ہے اس اعتبار سے مسلمانوں کے سارے و فنون علوم القرآن کی حیثیت رکھتے ہیں اور واقعہ بھی یہی ہے تقاضا اسلام سے وابستگی کا بھی یہی ہے وحدت علوم کا منطقی نتیجہ بھی یہی ہے وحدت فکر اور وحدت تصور کائنات بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ سارے علوم و فنون کو قرآن پاک سے وہی نسبت ہو جو پتوں کو اپنی شاخوں سے اور شاخوں کو اپنے تنے سے اور تنے کو اپنی جڑ سے ہوتی ہے یہی وہ کوشش ہے جس کو آج علوم کو اسلامی بنانے کی کاوش یعنی اسلامائزیشن آف نالج سے تعبیر کیا جاتا ہے آج مسلمانوں کے پاس جو علوم و فنون مغرب سے پہنچے ہیں ان سب کی اساس اور ان سب کی اٹھان ایک غیر اسلامی ماحول میں ہوئی ہے غیر اسلامی نظریات غیر اسلامی تصورات اور غیر اسلامی افکار و اساسات پر ان سارے علوم و فنون کی تدوین اور ارتقا ہوا ہے جو مغرب سے ہم تک آئے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اور قرآن علوم و فنون میں اور دور جدید کے مغربی علوم و فنون میں بہت سے مقامات پر ایک تعارض اور تناقض محسوس ہوتا ہے جدید تعلیم یافتہ ذہن جو مغربی علوم و فنون میں تعلیم اور تربیت پا کے تیار ہوا ہے وہ بہت سے ایسے معاملات جو قرآن پاک کی نظر میں ناقابل قبول اور قابل رفظ و استرداد ہیں ایک منطقی بدیہی نتیجہ کے طور پر قبول کر لیتا ہے اسی طرح سے بہت سی چیزیں جو قرآن پاک کی نظر میں بدیہیات ہیں جن کو ہر آدمی بطور اصول موضوع کے تسلیم کرتا ہے اور کرنا چاہیے وہ دور جدید کے نظریات اور تصورات کی روشنی میں مشکوک مشتبہ اور قابل بحث قرار پاتے ہیں اس لیے جب ہم علوم القرآن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو دائرے ہوتے ہیں ایک دائرہ وہ ہے جس میں وہ علوم و فنون شامل ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن مجید کی فہم اور قرآن مجید کی تشریح سے جن پر آج کی اس نشست میں گفتگو کرنی ہے لیکن علوم قرآن کا ایک ذرا بڑا دائرہ بھی ہے اتنا بڑا دائرہ کہ اس کے حدود میں تمام انسانی فکری کاوشیں شامل ہیں اور جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا جب علوم و فنون کی اسلامی تشکیل کا عمل مکمل ہو جائے گا اس دائرے میں ہر وہ چیز شامل ہے ہر وہ فکر شامل ہے جس سے مسلمانوں نے کام لیا ہو اور جو قرآن مجید کے بتائے ہوئے تصورات کے مطابق اور اس سے ہر آہنگ ہو جب مسلمان اپنی تاریخ کو اثر نو مدون کر لیں گے جب مسلمانوں کا فلسفہ تاریخ وہ فلسفہ تاریخ جو آج مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کا موضوع ہے جب اس کی اسلامی تشکیل نو ہو جائے گی تو پھر وہ اسی طرح سے قرآن فہمی میں مبد و معاون ثابت ہوگا جس طرح سے مسلمانوں کا فلسفہ تاریخ اپنے زمانے میں مبد و معاون ثابت ہوا جب آج کا اصول قانون آج کی سیاسیات آج کی معاشیات آج کی اجتماعیات اور دوسرے تمام انسانی اور اجتماعی علوم یعنی سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز جب اسلامی اساس پر اثر نو مرتب ہو جائیں گے پھر ان سارے علوم کی حیثیت قرآن مجید کے خادم اور قرآن مجید کے آلات اور وسائل کی ہوگی جو اس تصور کو نمایاں کریں گے مضبوط بنائیں گے اور اس تصور کی بنیاد پر نئے علوم و فنون کو جنم دیں گے جو قرآن مجید میں ملتا ہے اس لیے آج کی گفتگو کا مرکز صرف پہلا دائرہ ہوگا یعنی وہ علوم و فنون جو قرآن پاک سے براہ راست متعلق ہیں دوسرے دائرے پر گفتگو کے لیے ابھی وقت سازگار نہیں ہے یہ وقت سو سال کے بعد سازگار ہوگا دو سو سال کے بعد ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سارے علم و فنون قرآن مجید کی روشنی میں اثر و مرتب ہو جائیں گے پھر ان کی حیثیت قرآن کے قادمین کی ہوگی اور وہ بل واسطہ علوم القرآن کا حصہ بن جائیں گے اس وقت ان پر علوم القرآن کے حوالے سے گفتگو کرنا زیادہ مفید اور زیادہ انصب ہوگا جو علوم و فنون قرآن مجید کی فہم و تشریح سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں ان کی تعداد بھی بڑی طویل ہے لیکن وہ اپنے اندر ایک حد تک محدودیت رکھتے ہیں یعنی ان میں کسی ایک خاص فن میں توسیع تو ہو سکتی ہے لیکن نئے علوم و فنون کا اضافہ بہت کم ہوتا ہے اس لیے کہ قرآن مجید کی فہم اور تفسیر کے لیے جن امور اور جن معاملات پر غور و خوض کی ضرورت ہے ان پر بہت تفصیل اور کثرت کے ساتھ ایم اسلام نے غور و خوض کیا ہے اور بہت تھوڑے پہلو ایسے ہیں جس میں اب کوئی نئی بات کہی جا سکتی ہے موجودہ دلائل میں توسیع تو ہو سکتی ہے موجودہ افکار میں مزید گہرائی تو پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی لیکن کسی مستقل بذات نئی فکر کو پیش کرنا یہ بہت صدیوں میں ایک دو مرتبہ ہوتا ہے اور اتنے تواتر اور کثرت سے نہیں ہوتا جتنے تواتر اور کثرت سے توسیع کا عمل جاری رہتا ہے ان علوم القرآن میں سے کئی موضوعات پر ہم گفتگو کر چکے ہیں لیکن سمجھنے کی خاطر علوم القرآن میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کا تعلق نزول قرآن کی کیفیت سے ہے نزول قرآن کی تاریخ اور مراحل سے ہے نزول قرآن کے طریقہ کار سے ہے نزول قرآن کے طریقہ کار کی حکمت اور مسلحت سے ہے پھر قرآن مجید کی جمع اور تدوین اور ترتیب کی تاریخ سے ہے جس پر ہم بات کر چکے ہیں پھر قرآن مجید میں ایک بڑا اہم مضمون جس پر آج گفتگو ہم کریں گے وہ اسباب نزول ہے اسباب نزول سے مراد وہ حالات یا واقعات یا وہ صورتحال وہ سیٹنگ جس میں قرآن مجید کی کوئی ایک آیت یا آیات نازل ہوئی اس کی اہمیت اور سگنیفیکنس کیا ہے اس پر ابھی ہم بات کریں گے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ترتیب نزولی یعنی جس ترتیب سے قرآن مجید کی آیات اور صورتیں نازل ہوئیں اس کی اس اعتبار سے بڑی اہمیت ہے کہ احکام کے ارتقاء کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے قرآن مجید نے کس طرح سے تدریج سے کام لے کر ہدایت اور رہنمائی فراہم کی اس تدریج کے عمل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آیات اور صورتوں میں بڑی حد تک ہمیں ترتیب نزولی کا علم مکمل تفصیل نہ ضروری ہے اور نہ اس کا قطعیت کے ساتھ علم حاصل ہو سکتا ہے لیکن عمومی انداز میں صورتوں اور آیات کے بارے میں یہ علم رکھنا کہ کون سی مکی ہے کون سی مدنی ہے یہ ضروری ہے اس لیے کہ مکی صورتحال میں احکام اور ہدایات کی نوعیت اور تھی اور مدنی صورتحال میں احکام و ہدایات کی نوعیت اور تھی اور بے شمار ایسی آیات ہیں مکہ مکرمہ کی صورتوں میں جن کا مفہوم آج سمجھنے کے لیے مدنی صورتوں سے اس کو ملا کر پڑھنا ضروری ہے مثال کے طور پر مکہ مکرمہ کی صورتوں میں بڑے پیمانے پر یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ لستا ہند مسائف آپ کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے یا ان پر مسلط نہیں ہے جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے ومن شاہ فلیومن ومن شاہ فلیخ جس کا جی چاہے مان لائے جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے یہ گویا ایک اظہار برات ہے ان ضدی مشرقین سے جو ساری دعوت اور اتمام حجت کے باوجود اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں لیکن مکہ مکرمہ کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں ایک اسلام کا اجتماعی نظام قائم ہو گیا وہاں ایک حکومت قائم ہو گئی وہاں قوانین کے نفاذ کا عمل شروع ہو گیا تو پھر ایسی صورتحال کئی بار پیش آئی اور بے شمار مسائل ایسے پیش آئے کہ وہاں یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ تمہارا جی چاہے تسلیم کرو جی جی چاہے تسلیم نہ کرو اس لیے کہ قانون کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے اس لیے جو کفار مکہ مکرمہ میں تھے ان کے بارے میں تو یہ اصول بلا استثنا جاری تھا کہ جس کا چاہے قبول کرے جس کا چاہے قبول نہ کرے لیکن جو کفار مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے شہری تھے وہ یہ کہے کہ ہم فلاں قانون کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے جس کا چاہے مانے جس کا چاہے نہ مانے یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ قانون کو تو لازمن ماننا پڑے گا آپ اس مذہب میں اس نظریے میں بلیو کرتے ہو یا نہ کرتے ہو اس پر ایمان رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو قانون تو سب کے لیے ایک ہے اور ایک ہی رہے گا اس لیے ان دونوں کو ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہے اور یہ جاننے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ کون سی صورت مکی ہے کون سی ہے پھر ایک اہم مضمون علوم القرآن سے تعلق رکھنے والا جس طرح ہم نے مختصر اشارہ کیا تھا وہ محکم و متشابہ ہے محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مفہوم جن کا پیغام اور جن کے الفاظ اتنے واضح اور دو ٹوک ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف انسانوں میں پیدا نہیں ہو سکتا اور اس کا مفہوم متعین کرنے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی مثلاً قرآن مجید میں ہے کہ عقیم الصلاح نماز قائم کرو اب نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ پانچ وقت کی نماز مراد یا وسیع اموال حق السائل المحروم ان کے مال میں جن کو اللہ نے دولت دی ہے محروم اور سائلین کا بھی حق ہے سب جانتے ہیں کہ حق سے کیا مراد ہے لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس میں یا تو مجاز کا رنگ اختیار کیا گیا ہے یا استعارے میں بات کہی گئی ہے یا انسانوں کی سمجھ کے قریب لانے کے لیے ایک مضمون کو انسانوں کی فہم کے مطابق بیان کیا گیا ہے یہ وہ معاملات ہیں جو مغیبات سے تعلق رکھتے ہیں پیدائش کے بعد پیدائش سے پہلے اور مرنے کے بعد کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں جن کا تعلق عالم برزخ اور عالم قیامت سے ہے وہاں کیا معاملات اور کیا کیفیات پیش آئیں گے ہم نہیں جانتے لیکن یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ وہ خالص کوئی فزیکل نوعیت کی چیز نہیں ہوگی اگرچہ وہ فزیکل اور طبی انداز کی چیز بھی ہوگی لیکن فزیکل ڈائمنشن کے ساتھ ساتھ اس کی ایک انٹرنل ایک اسپرچل اور ایک انٹیریئر ڈائمنشن بھی ہے قرآن پاک میں اس کے اشارے ملتے ہیں نار الماحل وہ آگ جو لوگوں کے دلوں تک پہنچے گی اب دلوں تک پہنچنا فعاد کسی فزیکل عضو کو نہیں کہتے فزیکل عضو کو تو قلب کہتے ہیں دل کہتے ہیں فعاد سے مراد قرآن وزید کی نظر میں وہ بصیرت یا ادراک ہے وہ چشم ادراک ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے اس کے لیے فواد کا لفظ استعمال ہوا اب وہ آگ جو اس کو پہنچے گی جو فزیکل وجود نہیں رکھتا ایک معنی وجود رکھتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ قیامت کے معاملات کا جہاں ایک ظاہری اور جسمانی پہلو ہے ایک فزیکل ڈائمنشن ہے وہاں اس کا ایک انر اسپرچل ڈائمنشن بھی ہے اب یہ بات جب اگر انسانوں کو بتائی جائے گی آپ ایک گاؤں کے دیہات کے انسان کو یہ بات بتائیں گے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو سمجھنے کے لیے بہت بصیرت اور مطالعے کی ضرورت ہے ایک بڑے ذہنی ریفائنمنٹ کی ضرورت ہے جبکہ اسلام اور قرآن ہر ایک کے لیے ہے اس لیے اس کی فہم کے قریب لانے کے لیے آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ ایک بہت بڑا گڑا ہے اس میں آگ ہوگی دہک رہی ہوگی اور اس میں مجرمین کو ڈال دیا جائے یقیناً اس طرح کی چیز بھی ہوگی لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگی جو عام طور سے فزیکل ورلڈ میں نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے ہماری زبان میں بیان کیا ہے تاکہ ہم اس کی ہولناکی کو سمجھ سکیں اور کئی جگہ ایسا بھی ہے کہ اس کی ہولناکی کے اندازے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ ہو جائے مثلا ایک جگہ ہے کہ جہنم کی آگ کو اتنی مرتبہ مثلا ستر مرتبہ بجھایا گیا اور بجھانے کے بعد جو آگ بنی وہ انسانوں کے لیے اتاری گئی اب یہ بات ایک انداز انداز بیان ہے اس آگ کی ہولناکی کو ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ وہ آیات ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں جس میں انسانوں کی فہم کے مشابہ چیزوں کو بیان کیا گیا اب قرآن پاک میں ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو محکمات کی پیروی کرتے ہیں جہاں احکام ہے جہاں ہدایات ہیں جہاں اخلاق ہے جہاں رہنمائی ہے اور جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہ کے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ یہ بات کیوں کہی گئی یہ کیسے سرات بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا تو کیسے گزروں گا میں اس پہ جانور کیسے جائے گا یہ کیسے ہوگا حالانکہ یہ محض فہر کے لیے ہے کہ وہ اتنا خطرناک اور اتنا نازک ذمہ داری کا معاملہ ہے کہ اس کی نزاکت ایسے جیسے آپ رسی پہ چل رہے ہیں رسی پہ چلنے والا بہت توازن کے ساتھ چلتا ہے اور رسی بھی اگر اتنی باریک ہو اور اتنی تیز ہو تو اس سے اندازہ گویا انسانوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کتنی نازک چیز ہے پھر علوم قرآن کا ایک اہم مضمون ہے اسالیب مفسرین جس پہ ہم بات کر چکے ہیں یعنی مناہج مفسرین کہ مفسرین قرآن نے جب قرآن پاک کی تفسیر کی تو کون کون سے اسلوب اور کون کون سے منہج یعنی میتھڈالوجیز انہوں نے اختیار کی ہم نے دیکھا کہ ایک ادبی منہج تھا ایک روایتی منہج تھا ایک سکھی منہج تھا ایک فلسفیانہ تھا ایک کلامی تھا اور دوسرے تیسرے کئی تھے دس کے قریب منہج ہم نے ذکر کیے کہ ان سب کا مطالعہ بھی علوم قرآن میں شامل ہے پھر خود قراءات قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز ابھی ہم اس پر بات کریں گے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا انداز اور قرآن مجید کو پڑھنے کے انداز میں آوازوں کا نشے و فراز جس کی طرح میں نے ڈاکٹر احمد اللہ کے واقعے کے حوالے سے ذکر کیا تھا یہ خود علوم قرآن میں شامل ہے قرآن میں اوقاف کہاں کہاں ہے کہاں وقت کرنا ضروری ہے کہاں ضروری نہیں ہے اس کا قرآن کے مضمون سے بڑا گہرا تعلق ہے یہ بھی اس میں شامل ہے پھر رسم عثمانی یعنی قرآن پاک کے وہ حجا اور اسپیلنگ جو حضرت عثمان غنی ربی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت زید ثابت نے اختیار فرمائے وہ کیا ہے اور اس میں کون کون سے نمایاں پہلے پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا تو ہم ذکر کریں گے کہ کیا رسم عثمانی کی پیروی لازمی ہے اور اگر پیروی لازمی نہیں ہے تو کس حد تک اس سے انحراف کیا جا سکتا ہے اگر انحراف کیا جا سکتا ہے علوم القرآن جو ان اور ان کے علاوہ بہت سے موضوعات سے عبارت ہے علماء کرام کی تحقیق اور تصنیف و تعلیف کا موضوع رہا ہے اس موضوع پر چوتھی پانچویں صدی ہجری سے لوگوں نے لکھنا شروع کیا آپ کے ذہن میں سوال شاید پیدا ہو کہ چوتھی پانچ صدی ہجری میں کیوں شروع ہوا پہلے کیوں نہیں ہوا پہلے اس لیے نہیں ہوا کہ پہلی تین صدیاں جو تھیں وہ سارے مواد کی فراہمی کا دور تھا جب پورا مواد رسم عثمانی پر قراعات پر قرآن پاک کی فقی تفاصیر پر ان کے اصولوں پر اس کے عربی اور ادبی اسالیب پر یہ سب یکجا ہو کے سامنے آ گیا پھر الگ الگ موضوعات کو مرتب کرنے کا عمل شروع ہوا اور وہ چیز سامنے آئی جس کو ہم آج علوم القرآن کہہ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے کتاب جو آج دستیاب ہے وہ علامہ ابن الجوزی ایک مشہور بزرگ تھے محدث تھے فقیبی تھے اور ایک اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ماہر نفسیات بھی تھے ماہر نفسیات اتنے غیر معمولی ماہر نفسیات تھے کہ انسانی دل و دماغ اور انسان کے مزاج اور طبیعت میں جو گمراہیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان پر انہوں نے جو کتاب لکھی وہ اپنے موضوع پر ایک منفرد کتاب ہے اور میں مشورہ دوں گا کہ جب موقع ملے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں اصل کتاب عربی میں ہے تلبی سے ابلیس اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ابلیس انسان کو بہکاتا ہے تو کیسے بہکاتا ہے اور اس کے بہکانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے پھر انہوں نے ایک بڑی ماہرانہ کاوش یہ کی ہے کہ یہ بتایا کہ مختلف طبقے کے لوگوں کو ابلیس کیسے بہکاتا ہے شیطان ہر کے ساتھ لگا ہوتا ہے عالم کے ساتھ جو شیطان لگا ہوتا ہے وہ بھی عالم ہوتا ہے مفسر کے ساتھ جو قرآن لگا ہوتا ہے وہ بھی مفسر ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے جو اس کو بہکانے کے لیے مقرر ہوتا ہے تاکہ اس لیول پہ اس کو بہکا سکے اب اس کے راستے کون کون سے ہیں تو یہ دیکھنے کی ہے کہ تاجر کیسے بہکتا ہے کاروباری کیسے بہتتا ہے معلم کیسے بہکتا ہے مدرس کیسے بہکتا ہے عالم اور قاضی کیسے بہکتا ہے اس اعتبار سے بڑی منفرد اور دلچسپ کتاب ہے آپ ضرور پڑھیں اگر کبھی موقع ملے اس کے بعد بھی کئی کتابیں لکھی گئیں جس کی تفصیل کا نام میں لوں تو فہرست بڑی طویل ہو جائے گی لیکن بڑی قابل ذکر کتاب جس کا اردو ترجمہ بھی اتفاق دستیاب ہے اور جو علوم قرآن میں بڑی جامع کتاب مانی جاتی ہے وہ علامہ جلال الدین سیوتی کے علی فی علوم القرآن ہے علامہ جلال الدین سیوتی کا تعلق مصر سے تھا وہاں اسیوت نام کا شہر بھی موجود ہے وہاں کے رہنے والے تھے اور اگر ان کو کہا جائے کہ اسلامی تاریخ میں جو چند لوگ حرفن مولا گزرے ہیں ان میں سے ایک تھے جنہوں نے تقریباً پانچ سو کتابیں لکھی ہیں اور اسلامی علوم و فنون کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے کوئی قابل ذکر میدان ایسا نہیں جس میں ان کی کتابیں نہ ہوں تفسیر حدیث فق اصول فق عربی زبان ادب منطق حتیٰ کہ طب اور لاجک ہر موضوع پر ان کی ایک دو کتابیں موجود ہیں ان کی کتاب ہے علی خان علوم القرآن یہ چار جلدوں میں ہے بعض جگہ دو جلدوں میں چھپی ہے کہیں چار جلدوں میں چھپی ہے کہیں ایک جلد میں بھی آ گئی ہے ذخیب اس کا اردو ترجمہ دستیاب ہے اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امام علامہ جلال الدین سیوتی کے زمانے تک ان کی وفات نو سو گیارہ ہجری کی ہے کہ نو سو گیارہ ہجری تک کتنا ارتقا علوم القرآن کے میدان میں ہو چکا تھا ہماری اردو زبان بھی علوم القرآن پر موضوعات کی کتابوں سے خالی نہیں ہے قدیم ترین اردو کتاب پچھلی صدی کے ایک بزرگ تھے پچھلی پچھلی صدی کے ایک بزرگ تھے انیسویں صدی کے اواخر کے مولانا عبد الحق حقانی مولانا عبد الحق حقانی کی ایک تفسیر بھی ہے تفسیر حقانی کے نام سے آپ نے شاید سنی ہو یا دیکھی ہو یہ انہی کی تفسیر ہے یہ بہت جیت صاحب علم تھے اور علوم القرآن اور اسلامی موضوعات پر ان کا بہت سا کام ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی البیان فی علوم القرآن یہ اردو میں تھی کافی پہلے شائع ہوئی تھی اب آؤٹ آف پرنٹ ہے نہیں ملتی کہیں کہیں قدیم لائبریریوں میں موجود ہے مولانا عبداللہ خقانی کی تفسیر اس اعتبار سے بڑا نمایاں مقام رکھتی ہے اس پر آخری گفتگو میں بات کریں گے کہ دور جدید کے مغربی علوم و فنون سے جو شبہات پیدا ہوئے ہیں اس کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے اور خاص طور پر سر سید احمد خان مرحوم کی تفسیر کے بارے میں انہوں نے بہت ناقدانہ تبصرے کیے ہیں اور جہاں جہاں سر سید کے خیالات سے ان کو اختلاف تھا اس کو انہوں نے بہت تفصیلی درائل سے بیان کیا ایک اور کتاب اردو میں علوم القرآن پر ہے جو مولانا شمس الحق افغانی کی ہے یہ بڑے جید عالم تھے پاکستان کے ایک زمانے میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی رہے اس سے پہلے بھاول پور کی اسلامی یونیورسٹی میں شعبہ تفسیر کے صدر تھے اس سے پہلے ریاست اللہ پاکستان بننے کے بعد جب آزاد ریاست تھی اس کے وزیر تعلیم بھی تھے اس لیے ان کا بہت پس منظر تھا اس میں انہوں نے ایک کتاب لکھی بڑی عالمانہ کتاب ہوگی میں نے نہیں دیکھی مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے امید ہے کہ عالمانہ کتاب ہوگی اس لیے خود بڑے صاحب علم آدمی تھے لیکن اس کے حوالے میں نے دیکھے ہیں مختلف جگہ علوم القرآن مولانا شمس الق افغانی ایک کتاب علوم القرآن پر ہمارے انتہائی فاضل دوست اور محترم مولانا تقی عثمانی صاحب کی بھی ہے اس کا نام بھی علوم القرآن ہے وہ بھی اردو میں ہے اور ملتی ہے اس میں بھی بڑا اچھا مواد اور معلومات ہے جہاں تک قرآن پاک کے اسلوب اور انداز کا تعلق ہے اس سے متعلق بھی کچھ چیزیں ہیں جو علم القرآن میں زیر بحث آتی ہیں اور جن لوگوں نے علم القرآن پر لکھا ہے انہوں نے ان سوالات کو اٹھایا ہے ان میں سے بعض کا ذکر ہم آج کریں گے ان میں سے ایک اہم مضمون ہے اقسام القرآن قرآن مجید کی قسمیں قرآن مجید کا ہر تعلیم جانتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ قسمیں آئی ہیں لاہ ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے وشم سے وہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اس طرح کی بے شمار جگہ قسمیں ہیں تو یہ قسمیں قرآن مجید میں کیوں آئی ہیں اس کا مفہوم کیا ہے قسمیں کھانے کی حکمت کیا ہے اور جن چیزوں کا قسم میں ذکر کیا گیا ہے ان کی اہمیت کیا ہے اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ایک کتاب اردو میں بھی ملتی ہے اور عربی میں تو کئی کتابیں ہیں ابھی ہم اس کا ذکر کریں گے کچھ لوگوں نے امثال القرآن کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا کہ قرآن مجید میں جو مثالیں ہیں کہیں چیمٹی کی مثال ہے کہیں مکڑی کی مثال ہے کہیں کسی کی مثال ہے کہیں کسی کی مثال ہے یہ مثالیں جو دی گئی ہیں اس سے قرآن پاک کا مقصد کیا ہے اور جو مثال دی گئی ہے اس میں کیا اسلوب اپنایا گیا پھر ایک موضوع ہے حجت القرآن یعنی قرآن پاک کی دلیلیں حجتیں حجت کی جب کے معنی دلیل اور حجج اس کی جمع ہے دلائل القرآن بھی کہہ سکتے ہیں حجج القرآن بھی کہ قرآن مجید جب کسی چیز کی دلیل دیتا ہے تو وہ کیا دلیل ہوتی ہے اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب دلیل دینے کے بارے میں سامنے آتا ہے استدلال کے دو طریقے انسانی تاریخ میں رائج ہیں استدلال کی جتنی قسمیں وہ ان دو طریقوں میں سے کسی ایک میں آتی استدلال کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی چیز کی علت کو سامنے رکھ کے معلوم کا پتہ چلا لیں کہیں آگ جلتی دیکھی تو آپ پتہ چل جائے گا کہ دھواں بھی ہوگا ایک یہ کہیں دھواں نکلتے دیکھا کھڑکی میں سے تو پتہ چل گیا کہ آگ ہے یہ دو قسم کی دلیلیں ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں دو قسم کی دلیلیں ہیں جو استدلال اور عقل سے تعلق رکھتی ہیں ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق آپ نے پہلے چھوٹی چھوٹی جزیات کو بیان کیا قرآن مجید کہتا ہے جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی مرنے کے بعد لوگ زندہ کیسے ہوں گے تو قرآن مجید نے مثال دی کہ زمین مردہ ہوتی ہے ہے پھر زندہ ہو جاتی درخت مرجھا جاتا ہے پھر زندہ ہو جاتا ہے فلاں چیز مردہ ہوتی ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے بستی پہلے اجڑ جاتی ہے پھر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے تو جب یہ ساری چیزیں اتنی بڑی بڑی ایک ایک کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو رہی ہیں تو ایک انسان مرنے کے بعد کیوں زندہ نہیں ہو سکتا گویا جزوی مثالیں دے کر ایک کلی تصور ذہن میں لے آیا قرآن پاک اور وہ کلی تصور یہ ہے کہ ہر چیز جو مر جاتی ہے مرنے کے بعد زندہ ہو سکتی ہے اور بہت سی چیزیں ہمارے مشاہدے میں آئیں کہ وہ زندہ ہو گئی یہ وہ چیز ہے جس کو منطق استقرائی کہتے ہیں یعنی انڈکٹیو لاجک قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انفرادی مثالیں ہیں وہ ہر شخص کے مشاہدے میں ہیں جو مثالیں قرآن پاک دے کے سمجھاتا ہے وہ ہر شخص کے مشاہدے میں ہیں اس کے لیے کوئی ارستو اور فارا بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہر شخص دیکھتا ہے کہ بنجر زمین ہے بارش ہوئی تو وہ پھل پھول لے آئی ہر شخص جانتا ہے کیڑے مکوڑے ایک موسم میں مر جاتے ہیں اگلے موسم میں پیدا ہو جاتے ہیں چیمٹیاں ایک موسم میں غائب ہو جاتی ہیں دوسرے موسم میں پیدا ہو جاتی ہیں کیچوے ایک موسم میں مر جاتے ہیں دوسرے موسم میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک چیز مری اور پھر پیدا ہو گئی تو یہ مثالیں ہر شخص کے سامنے ہوتی ہیں اس کے لیے کسی غور و خوص کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ توجہ دلاتے ہیں تو ہر شخص کے ذہن میں یہ امکان پیدا ہو جائے گا وہ اس امکان کو تسلیم کر لے گا کہ مرنے کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں پھر قرآن پاک کا یہ بیان کہ جیسے باقی چیزوں کو ہم نے زندہ کیا ہم تمہیں بھی کر سکتے ہیں یہ انڈکٹیو میتھڈ کہلاتا ہے منطق استقرائی کہ پہلے آپ نے استقرا یعنی سروے کیا یعنی اویلیبل ڈیٹا کا اور اس ڈیٹا کی بنیاد پر آپ نے ایک کلیہ بنا دیا اس کے مقابلے میں یونانیوں میں جو منطق رائج تھی وہ منطق استخراجی کہلاتی ہے کہ جس میں پہلے کچھ کلیات مان لیے جاتے ہیں بڑے جنرل پرنسپل پہلے مان لیے جاتے ہیں ان جنرل پرنسپلز کو سامنے رکھ کر پھر جزوی معلومات انسان حاصل کرتا ہے مثال کے طور پر یونانی طب میں ایک اصول انہوں نے بنایا کہ ہر وہ شخص ہر وہ چیز جو درجہ چہاروں میں گرم اور خشک ہے وہ ایک خاص مقدار کے بعد انسانی جسم کے لیے ہلاکت کا باعث بنتی ہے یہ کلیہ ہے اس کلیہ کو منتب کرتے ہیں وہ انفرادی ادویہ پر ان ان انفرادی بوٹیوں پر اور جہاں یہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو ان کا استدال ثابت ہو جاتا ہے قرآن پاک نے اس اسلوب کو اختیار نہیں کیا اس لیے کہ یہ اسلوب اختیار کرنے کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ پہلے آپ ایک خاص سطح تک اس فن کو جانتے ہیں اگر قرآن پاک یہ اسلوب اختیار کرتا تو اس کا خطاب صرف اہل علم سے سے فلسفیوں رہ جاتا جو معاشرے میں ایک فیصد بھی نہیں ہوتے ایک فی ہزار ہوتے ہوں اور بقیہ نو سو ننانوے فی ہزار باشندے قرآن پاک کے خطاب کے حدود سے نکل جاتا اس لیے قرآن پاک کا خطاب کیونکہ آمد الناس سے ہے اور یہ وہ اسلوب ہے جس سے آپ الناس بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں فلسفے بھی اٹھا سکتا ہے مفکر بھی اٹھا سکتا ہے اس لیے قرآن پاک نے جو اپنے استدلال کی بنیاد اٹھائی وہ مشاہدے پر تو ان دونوں دلائل سے ایک کو دلیل انی کہتے ہیں ایک دلیل لبنی ہیں خیر اس طرح کوئی اہم نہیں ہے اور جہاں عقل اور استدلال کی بنیاد پر دلائل دیے ہیں وہاں منطق استقرائی کے اسلوب کو زیادہ اختیار کیا ہے اور منطق استخراجی کے اسلوب پر زیادہ زور نہیں دیا ہے کہیں کہیں تذکرہ ملتا ہے لیکن قرآن پاک نے اپنایا نہیں قرآن پاک کے اس استقرائی اسلوب نے مسلمان فقہا اور مفکرین میں ایک نئے طرز فکر کو جنم دیا اس طرز فکر سے کام لے کر مسلمان فلاسفہ اور مفکرین نے منطق استقرائی کے اصول طے کیے امام غزالی نے طے کیے امام غزالی اس کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مدون ہیں امام غزالی کی کتابوں کا عربی ترجمہ امام غزالی کی عربی کتابوں کا رومن ترجمہ اور لیٹن ترجمہ مغربی نے دیکھا فرانسس بیکن نے اس کو دیکھ کر انڈکٹیو لاجک کی اور یہ بات اب مغربی مفکرین تسلیم کرتے ہیں کہ امام غزالی اور دوسرے مسلمان مفکرین کے اثرات فرانسس بیکن پر جب اس نے انڈکٹیو لاجک کی بنیادیں رکھی انڈکٹیو لاجک سارے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی بنیاد ڈیڈکٹیو لاجک کی بنیاد پر سائنس کا ارتقا نہیں ہو سکتا انڈکٹیو لاجک کی بنیاد پر ہو سکتا ہے گویا انڈکٹیو لاجک جب مسلمانوں نے بنا دی دی اس اس کی کی بنیاد بنیاد رکھ پر ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کا ارتقا شروع ہوا یہ قرآن مجید کی دین ہے علوم القرآن کا بدائے اور قرآن بھی ہے بدائے اور بدیا کی جمع ہے بدیا کے لفظی معنی تو ہیں انہونی اور عجیب و غریب چیز ناولٹیز آف دا قرآن یعنی قرآن پاک نے کہیں اسلوب بڑا ناول اختیار کیا ہے کہیں کوئی مثال بڑی ناول دی ہے کہیں کوئی حکم بڑا ناول دیا ہے اور یہ ساری ناولٹیز یا بدائے جتنے ہیں ان سب کو لوگوں نے الگ تحقیق کا موضوع بنایا اس پر الگ سے تحریریں تیار ہوئی جو بدائے القرآن کے نام سے موسوم ہوئی پھر قرآن مجید کا ایک اہم میدان جس پر الگ سے کتابیں ہیں وہ غریب القرآن کہلاتا ہے غریب القرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے وہ الفاظ یا وہ کلمات کہ جن کے معنی ذرا مشکل ہیں یا عرب کے کسی خاص علاقے کی لغت میں وہ مروج نہیں تھے اور ان کے معنی اور مطالب کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی وہ غریب القرآن کہلاتے ہیں اس موضوع پر ایک بڑی اچھی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہے وہ امام راغب اسوہانی ایک بزرگ تھے امام راغب اسوہانی کی کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن ویسے بڑی بڑی کتابیں ہیں کئی کئی جلدوں میں ہیں پانچ پانچ چھ چھ جلدوں میں لکھی ہیں لوگوں نے لیکن ایک ون والیوم کتاب جو ہے ایک جلدی وہ امام راغب کی المفردات فی غریب القرآن ہے جس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے اس میں قرآن پاک کے جتنے مشکل الفاظ ہیں سب کی تشریح اور معنی مل جاتے ہیں ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے ناسخ اور منسوخ ناسخ اور منسوخ پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت پیش آئے گی اس لیے کہ اس کو سمجھنے میں بہت سی غلطیاں ہوئی نسخ جس کو کہتے ہیں اس کے معنی مکمل ایبروگیشن یعنی ٹوٹل ایبروگیشن کے نہیں ہے اگرچہ کہیں کہیں ٹوٹل ایبروگیشن بھی اس سے مراد ہے لیکن نسخ سے مراد یہ ہے کہ سابقہ کوئی آیت یا حکم جو نازل کیا گیا بعد میں آنے والے کسی حکم نے اسے کوالیفائی کر دیا یا کسی صورتحال کو اس سے نکال کے اس کے لیے الگ حکم دے دیا جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ مکہ مکرمہ کی صورتوں میں تھا کہ لستا علیہ مسئلہ آپ ان کے کوئی ذمہ دار یا ٹھیک دار نہیں ہیں جو مانتا ہے مانے جو نہیں مانتا نہیں مانے کیونکہ یہ ایک حکم ہے لیکن مکہ مکرمہ سے آنے کے بعد مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست وجود میں آ گئی اور وہاں چور لایا گیا کہ جی اس نے چوری کی ہے اب چور کا یہ کہنا کہ جی میں تو نہیں مانتا آپ کی کتاب کو میرا ہاتھ تو نہیں کاٹا جا سکتا یہ درست نہیں ہو یہ قانون ہے جو ہر ایک پر لازمی چلے گا گویا یہ حصہ اس حکم کا یہ حصہ کہ جو قانون سے تعلق رکھتا ہے اس سے نکل گیا یہاں بھی نیا حکم آ گیا اب اس حکم کو اس اس کی روشنی میں پڑھا جائے گا کو کہتے ہیں نسخ یا کوئی ایک عمومی ہدایت دی گئی پہلے مثال کے طور پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا یہ بات جتنی ہے سب جائز ہے اور خباعث اتنے سارے ناجائز جائز ہیں اب ہو سکتا ہے کہ عرب لوگ اس زمانے میں کسی چیز کو طیب سمجھتے ہوں بعد میں اس کے حرمت کا حکم نازل کر کے یہ بتایا جائے کہ یہ طیب نہیں ہے بلکہ خباعث میں سے ہے اب یہ کہنا کہ جی اس وقت تو طیبات کہا گیا تھا اب اس کو خباعث میں شامل کر دیا گیا یہ ایک نس کی کیفیت ہے گویا اس کے بعد اجزاء جس کو تم اس میں شامل سمجھتے تھے بتایا گیا کہ اس میں شامل نہیں ہے وہ اس میں شامل ہے اس طرح کی آیات کا علم رکھنا اور ان کو جاننا بڑا نازک پھر دوسری بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بہت سے احکام تدریج کے ساتھ نازل ہوئے مثلا شراب اربوں کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی ان میں سے بیشتر لوگ وہ تھے جو شراب نوشی کا شکل کرتے تھے بار صحابہ میں جنہوں نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نوشی کا شکل اختیار نہیں کیا اس میں دو صحابہ کے نام معروف ہیں سیدنا اب صدیق اور سیدنا عثمان غنی باقی اکثر صحابہ کے بارے میں جیسے باقی عام رواج تھا ان میں بھی وہ چیز رائج تھی اسلام نے اس کو بیک قلم حرام قرار نہیں دیا بلکہ تدریج کے ساتھ حرام قرار دیا پہلے یہ کہا گیا کہ وہ اکبر بن ٹھیک ہے کچھ فائدہ بھی ہوگا انسان سنا ہے کہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے اسٹیمولیٹ ہوتی ہے اس طرح کوئی فائدہ ہوتا ہوگا لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے فائدہ کم گویا یہ ایک میسج دے دیا کہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اور جو جاننے والے تھے بچنے لگے اسی وقت چھوڑ دی لوگوں نے پھر کہا گیا کہ لا تقرب الصلاه وانتم سکارا نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو گویا ایک اور بندش آ گئی پھر آخر میں فائنل حکم نازل ہو گیا کہ انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو یہ سب شیطان کے ناپاک کام ان سے بچو اب یہ تدریج اگر سامنے نہ ہو تو انسان پڑھنے والا قرآن مجید کا قاری ایک شبہ میں پڑھ سکتا ہے کہ جی نماز کے موقع پہ نشہ حرام ہے ویسے شاید جائز ہو اگر شراب میں کچھ اچھائیاں ہیں قرآن تسلیم کرتا ہے شراب اور جوئے میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں تو چلے ان اچھائیوں کی خاطر اس کو اختیار کر لینا چاہیے نہیں یہ تدریج تھی وہ حکم ختم ہو گیا اس حد تک ٹوٹل ایبروگیشن ہو گئی اگرچہ وہ آیت قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے لیکن اب اس پہ عمل درامد کی اجازت نہیں ہے اس طرح کے بھی کچھ احکام قرآن پاک میں ہیں جن میں تدریج کی خاطر پہلے ہلکی ہدایت دی گئی پھر اور آگے بڑھ کر پھر اور آگے بڑھ کر پھر حتمی حکم دے دیا گیا کہ یہ شریعت کا حکم ہے مثال کے طور پر ایک جگہ آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک پر یہ واجب ہے کہ وسیعت کرے جب موت آنے لگے تو وسیعت کر دے اپنے رشتے داروں کے لیے اقربا کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک وراثت کے احکام جاری نہیں ہوئے تھے وراثت کے احکام نہیں آئے تھے تو یہ تھا کہ جب مرنے لگو تو کم از کم جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے بارے میں وسیعت کر دو کہ تمہاری جائیداد ان کو چلی جائے کوئی اور نہ لے اڑے لیکن جب وسیعت کے احکام آ گئے تو اب اس پر عمل درآمد کی ضرورت نہیں رہی اور حضور اسرات السلام نے فرما دیا کہ لا وسیعت علی وارث اب وارث کے لیے وسیعت نہیں ہوگی یہ بھی اسی تدریج کا ایک نمونہ ہے پہلا حکم منسوخ ہو گیا اگرچہ پرانے پاک میں لکھا ہوا ہے اگرچہ موجود ہے لیکن اب اس پہ امن درآمد نہیں ایک بڑی واضح مثال جس میں خود قرآن پاک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے وہ سورہ انفال میں ہے کہ تم میں سے اگر بیس اچھے صبر کرنے والے بہادر ہوں تو وہ دو سو کا مقابلہ کریں گے ان اور اگر تم میں سو ہوں الفم اللہ تو ایک ہزار کا مقابلہ کریں گے گویا صورت حال یہ ہے کہ تم میں سے ایک دس کا مقابلہ کرے دشمن اور مسلمانوں کی طاقت ایک اور دس کی ہو تو تم اطمینان رکھو اور تمہیں اس سے کام لینا چاہیے خوف سے کام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کمی کو کمپنسیٹ کر دے گی پھر بعد میں کہا گیا کہ الان خفف اللہ عنکم اب اللہ نے کمی کر دی وہ عالم فیکم بافا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ تم میں کمزوری پائی جاتی اب اگر سو بہادر اور صبر والے ہوں تو وہ دو سو کا مقابلہ کرے ہزار ہوں تو دو ہزار کا مقابلہ کرے گویا ایک اور دو کی نسبت ہو تو پھر آپ مقابلہ کرنا واجب ہے اور فرض ہے اس میں پھر کمزوری دکھانا ٹھیک نہیں اس سے زیادہ ہو تو کمزوری کی گنجائش نکلتی ہے اب یہاں واضح طور پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے اور کمی کر دی ہے یہ سارے معاملات نسخ کے دائرے میں آتے ہیں نسخ میں کہیں ٹوٹل ایبروگیشن مراد ہے کہیں جزوی ترمیم مراد ہے کہیں تخصیص مراد ہے کہیں تقید مراد ہے کہیں اجمال کی تفصیل مراد ہے کہیں صرف یہ یاد دلانا مقصود ہے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو پھر دونوں کا مفہوم واضح ہو جائے گا اس کو بھی متقدمین یا نسخ کہتے ہیں لیکن اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پتا ہو کہ پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی بعد میں کون سی نازل ہوئی کم از کم بڑے بڑے مسائل کے بارے میں یہ اندازہ ہونا چاہیے اس لیے یہ بھی علوم القرآن کا ایک اہم حصہ ہے علوم القرآن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا علماء اسلام نے اس سے بھی بحث کی ہے کہ سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی اور سب سے آخری کون سی ہوئی جس کو ہم دیکھ چکے ہیں اس میں خاصی بحثیں ہیں لیکن عام طور پر علماء اسلام کی رائے یہ ہے جس میں کوئی نمایاں اختلاف نہیں کہ سب سے پہلی آیات سورہ علق کی پانچ آیتیں ہیں اور سب سے آخری آیت جس پر یعنی ان صحابہ کرام کا اتفاق ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین حضرات میں تھے اور حضور کے اہل خاندان میں شامل تھے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عبداللہ بن عباس جیسے لوگ جو گھروں میں آتے جاتے تھے انہوں نے کہا کہ آخری آیت وہی ہے لیکن اس پہلی اور آخری آیت کے تعین کے ساتھ ساتھ صاحب کرام نے یہ بھی تعین کرنے کی کوشش کی اور بعد کے مفسرین اور علماء قرآن نے کہ کون سی آیات وہ تھیں جو سفر میں نازل ہوئی کون سی وہ تھیں جو حضر میں نازل ہوئی ایک کو سفری کہا گیا سفری آیات ایک کو حضری آیات اور کوشش کی گئی کہ اس کا پتہ چل جائے بعض آیتوں کے بارے میں یا صورتوں کے بارے میں واضح طور پر معلوم ہے کہ وہ سفر میں نازل ہوئی مثلا سورہ فتح انا فتح نا فتح مبینہ جب حضور حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو فوراً ایک دو منزل کے بعد یہ پوری صورت نازل ہوئی تھی اسی طرح سے سورہ منافقین کے بارے میں نے ذکر کیا تھا کل یا پرسوں کہ غزب بن المستلق اس سے روانگی کے وقت نازل ہوئی تھی یہ آیات یا صورتیں وہ ہیں جو سفر میں نازل ہوئی اور بیشتر حصہ وہ ہے جو حضری ہے جو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے دوران قیام نازل ہوا اسی طرح سے نہاری اور لیلی کی تقسیم بھی ہے کہ کون سی آیات رات کے وقت اور کون سی دن کے وقت نازل ہوئی فراشی اور نومی کے کون سی آیات ہوئے جب حضور بستر میں تشریف فرما تھی جب نازل ہوئی کون سی جب سو رہے تھے تو دوران نوم نازل ہوئی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تنام آنامت ہوں ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتے اور وہی کا نزول دل پر ہوتا ہے تو خواب کے دوران بھی وہی ہو سکتی ہے اگرچہ وہ تجربہ اتنا شدید ہوتا تھا کہ خواب سے حضور بیدار ہو جایا کرتے تھے لیکن خواب کے دوران یہ عمل شروع ہو جاتا تھا اور کئی بار ایسا ہوا کہ خواب کے دوران ہوا اور حضور اٹھ گئے اور بتایا کہ یہ واقعہ ہوا سیفی اور شتائی کہ کون سا حصہ گرمی میں نازل ہوا کون سا سردی میں نازل ہوا عرضی اور سمائی کون سی زمین پہ نازل ہوئی کون سی آسمان پہ نازل ہوئی آسمان پہ تو ایک ہی آیت کا ذکر ملتا ہے کوئی اور کا بھی ہوگا میرے علم میں نہیں وہ ایک ہی آیت ہے جس کے بارے میں سنا ہے کہ دوران سفر جب حضور تشریف لے جا رہے تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی براق پر سوار تھے کہ وسل من قبل منرس رسول دون اجال عالیہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دوران ممکن اور بھی ہوں یہ جو تقسیمیں ہیں حضری اور سفری لیلی اور نہاری اور سیفی اور شتائی اور نومی اور فراشی اور اردی اور سمائی ان تقسیموں سے یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو اور علماء اسلام کو کتنی محبت اور عقیدت تھی قرآن مجید کی تفصیلات جمع کرنے سے اس سے ان کی عقیدت اور اہتمام کا اندازہ ہو جاتا ہے اگرچہ تفسیر میں اس کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے کوئی آیت رات میں نازل ہوئی یا دن میں دونوں صورتوں میں واضح و تعمیل ہے دونوں صورتوں میں اس کے احکام کی وہی حیثیت ہے یکساں عمل اس پر عمل درآمد کے سلسلے میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے لیکن اس سے مسلمانوں کی عقیدت اور محبت اور تعلق کا اندازہ ہو جاتا ہے جو ان کو قرآن پاک سے رہی ان علوم و فنون میں چند ہیں جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جن میں سے بعض کا ذکر ذرا تفصیلی تعارف کا تقاضا کرتا ہے ان میں سے ایک اسباب النزول ہے اسباب النزول سے مراد یہ ہے کہ وہ حالات یا وہ صورتحال جن میں کوئی آیت یا صورت نازل ہوئی وہ کیا تھے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اسباب النزول کی سرے سے کوئی حیثیت نہیں اور اسباب النزول کے بارے میں معلومات دستیاب نہ بھی ہوں تو اس سے قرآن پاک کے سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ العبرت لعموم لفظ لا لخصوص المورد یہ تفسیر کا اصول ہے کہ اصل اعتبار قرآن پاک کے الفاظ کے عموم کا ہوگا اس صورتحال کے خاص ہونے کا نہیں ہوگا مثلا ایک خاص صورتحال صورتحال میں ایک حکم حکم نازل ہوا تو یہ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس خاص کے لیے ہے بلکہ اگر الفاظ عام ہیں تو حکم عام ہوگا ایک خاتون رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بہت زور شور سے بلد آواز سے اپنی شکایت اور اپنا المیہ بیان کیا کہ جی میرے ساتھ میرے شوہر نے یہ معاملہ کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ میری حیثیت اور میرا قانونی درجہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں اور بہت جیسے پریشانی میں واویلا کیا تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو بی تمہارے مسئلے کی ابھی کوئی ہدایت نہیں آئی ابھی کوئی رہنمائی نہیں ہوئی اس کو انہوں نے اور زیادہ واویلا کیا کہ آپ کے پاس بھی ہدایت نہیں ہے میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو میں کیا کروں تو پوری صورت اسی پر کہ قد سمع اللہ قول اللتی تجادل کا زوجہا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی تجادل کا آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں وہ تکیر اللہ اور اللہ کے یہاں شکوا کر رہی تھی تو گویا اب بظاہر تو یہ خاص اس خاتون کے بارے میں جو حضور سے آگے جھگڑی جی جنہوں نے اللہ کے ہاں شکوا کیا لیکن بال اتفاق جو احکام نازل ہوئے وہ سب مسلمانوں کے لیے ہیں اور پورا اسلامی قانون کا حصہ ہے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ اس خاص خاتون سے متعلق ہیں اور باقی مسلمانوں کے لیے واجب تعمیل نہیں ہے جب یہ اصول ہے تو بعض علماء نے کہا کہ بھئی پھر اسباب نزول کو جاننے کی کیا ضرورت کیا ضرورت ہے کہ اس خاتون کی پوری تفصیل پتا ہو کہ یہ کون تھی کیا مسئلہ کیا تھا ان کا نام کیا تھا کہاں سے آئی تھی کیوں آئی تھی یہ نہ بھی معلوم ہو تو قرآن میں احکام لکھے ہوئے ہیں اور اس پر عمل درآمد ہم کر لیں گے جزوی طور پر یہ بات درست ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ عام ہیں اور ہر شخص اس کو پڑھ کے معلوم کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اسباب نزول کو جاننا ضروری ہے اسباب نزول کو جاننے کی مختلف ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس خاص صورتحال کو جانے بغیر اس حکم کی ڈائمنشن کا اندازہ نہیں ہو سکتا اس حکم کے کہاں کہاں انتباق کے ایریا ہو رہے ہیں کہاں کہاں منطبق ہو رہا ہے یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک اسباب نزول کا علم نہ ہو اور اس کے بغیر بعض اوقات غلط فہمی بھی پیدا ہو مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں جہاں تحویل قبلہ کا ذکر ہے وہاں یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے پہلے بیت المقدس کی طرف کرتے تھے اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو اور تین چار مرتبہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو فولو حکم شطرہ فولو وجوہکم حکم شطرا لیکن ایک جگہ ہے کہ فائی نما تولو حسم اللہ جدھر بھی رخ کرو وہاں اللہ کا وجود تم پاؤ گے تو کیا ان دونوں میں کوئی تعارض ہے یا کیا ہے اگر بیت اللہ کی طرف حکم کرنے کا رخ کرنے کا حکم ہے تو پھر اینما تولو کس لیے فرمایا گیا اگر اسباب نزول سامنے ہوں تو اینما تولو کا حکم متعین ہو جاتا ہے کہ کیا ہے اینما تولو وجوہ حکم یہ اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ کچھ صحابہ کرام سفر میں تھے اور سفر میں قبلے کا تعین دشوار ہو گیا اب یہ سوال پیدا ہوا کہ قبلے کا رخ کیا ہے تو لوگوں نے اپنے اندازے سے کچھ کر کے رات کا وقت ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے اندازے سے معلوم کیا اور ایک طرف نماز پڑھ لی بعد میں شبہ ہوا کہ شاید یہ تو ہم نے غلط رخ کیا تھا یا کیا تھا تو اس پر ان کو شک ہوا کہ نمازیں ہماری ہو گئی کہ نہیں ہوئی تو وہاں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ اے اللہ اگر پتہ نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے تو اپنی مقدور پر کوشش کرو جاننا چاہو جاننے کی کوشش کرو لیکن اگر نہ جان سکو تو پھر جس طرف بھی پڑھو گے نماز ادا ہو جائے گی دوسرا اس کا جو مورد ہے یعنی جہاں یہ آیت منطبق ہوتی ہے جس پہ تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے احادیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ آدمی سواری پر جا رہا ہو اور نفل نماز پڑھنا چاہتا ہو فرض نمازوں کے لیے نہیں سنت نمازوں کے لیے نہیں نفل نماز پڑھنا چاہتا ہو سواری پر جا رہا ہو تو جس طرف بھی قبلہ ہو اس کی پرواہ نہ کرے اور نماز پڑھ سکتا ہے آپ گاڑی میں جا رہی ہیں لاہور جا رہی ہیں اگلی سے بیٹھے تو بیٹھے بیٹھے نوافل ادا کر سکتی ہیں جہاز میں جا رہی ہیں رخ جس طرف بھی ہے نوافل ادا ہو سکتے ہیں تو وہاں ہے فائی فائن فسما وجہ اللہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں ایک خاص آیت آئی ہوتی ہے لیکن اس کا انتباق ایک محدود صورت میں ہوتا ہے الفاظ عام ہوتے ہیں اس لیے بھی جاننا ضروری ہے اسباب نزول کا ایک جگہ ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں کے لیے بھی انہیں نہیں کی اور وہ کچھ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے اب ابن الحکم جب خلیفہ تھے تو انہوں نے جب یہ آیت ایک مرتبہ غور سے پڑھی تو خیال ہوا کہ یہ تو ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں بعض اوقات کوئی کارنامہ نہیں ہوتا لیکن ویسے ہی جی چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کریں تو اچھا ہے مزہ آئے گا اگر یہ چیز اتنی بری ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ان میں سے مت ہو تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا تو انہوں نے بعض صاحب کرام سے پوچھا کہ جی اس کا مطلب بتائیے یہ تو بڑا دشوار ہے صاحب کرام نے کہا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو ہر انسان خوش ہونا چاہتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں یہ تو بری بات نہیں ہے اگر لوگ کریں تو کریں یہ تو ایک خاص سیاق و سباق میں آیات نازل ہوئی تھی وہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ کو یہودیوں کا آیا جس میں یہودیوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے مجرموں کا فیصلہ کر دیں حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا بتاؤ تمہاری کتاب میں اس پہ کیا حکم لکھا ہوا ہے انہوں نے غلط بتایا اور غلط بتانے کے بعد ایسے دیکھا فاتحانہ نظروں سے کہ رسول اللہ تعریف کریں گے کہ تم نے بڑا اچھا کیا فوراً اللہ تعالیٰ نے حضور کو اطلاع دی کہ یہ غلط بتا رہے ہیں تورات کا یہ حکم نہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو کہ اول تو جھوٹ بولتے ہیں علم کو چھپاتے ہیں اور جو کام نہ کیا ہو اس کے بے تعریف کے متوقع ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے تو یہ خاص اس رویے کے بارے میں ہے جو یہودیوں کا رویہ تھا اس طرح کا رویہ کسی کا ہو تو پھر یہ وعید اس پر منطبق ہوگی ورنہ منطبق نہیں ہوگی اسی طرح سے بعض جگہ قرآن پاک میں کوئی خاص لفظ آیا ہوتا ہے جو کسی رائے جنوب غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے اگر وہ غلط فہمی علم میں نہ ہو تو اس لفظ سے الجھن پیدا ہو سکتی ہے مثلا جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے عمرہ اور حج کے احکام دیے تو آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کو لازمی قرار دیا حج کے ارکان میں سے ہے اور عمرے کے ارکان میں سے بھی ہے حج میں فرض ہے صفا مروہ کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا لیکن قرآن پاک میں ہے کہ ان صفا و من اللہ فمن حج جناح علیہ تمہارا یتطوف بهما کہ اگر کوئی شخص عمرہ یا حج کرے تو کوئی گناہ نہیں کہ ان کا طواف کرے ان کے درمیان صحیح کرے اب بظاہر سے لگتا ہے کہ کوئی نہ کرے تو کوئی بات نہیں اگر کرے تو کوئی گناہ نہیں حضرت عائشہ کے بھانجے تھے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت اسما بنت ابی بکر جو ان کی بڑی بہن تھی ان کے ساتھ انہوں کو یہی خیال ہوا تو انہوں نے جا کے اپنی خالہ جان سے پوچھا تو خالہ جان نے کہا کہ اگر وہ بات ہوتی تو جو تم سمجھ رہے ہو تو ہوتا کہ فلاج نہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی حرج نہیں اگر طواف نہ کرے ان کا اگر ان کی سعی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں لیکن یہاں کہ اگر سعی کرے تو کوئی حرج نہیں یہ ایک اس کا پس منظر اور پھر انہوں نے بتایا کہ جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے عرب کے بعد مشرق قبائل نے مروا اور صفا پر ایک ایک بت لا کے رکھ دیا تاکہ جب شاہی کریں جب شاہی ایک چکر مکمل ہو تو اس بت کو چوم لیں دوسری شاع مکمل ہو تو جا کے اس بت کو چوم لیں تو اسلام سے پہلے وہ قبائل جو ان بتوں کے پجاری نہیں تھے آپ کو معلوم ہے کہ بت پرستی میں ہر قبیلے کا بت الگ ہوتا ہے عرب میں بھی ہوتا تھا ہر قبیلے کا بت الگ ہوا کرتا تھا ہندوؤں میں ہر گروہ کا بت الگ ہوتا ہے یہ فلاں کا پجاری ہے یہ گنیش جی کا پجاری ہے یہ فلاں جی کا پجاری ہے فلاں جی کا پجاری ہے تو جو قبائل ان بتوں کے پجاری نہیں تھے وہ صفا مبا کی صحیح نہیں کرتے تھے ان میں انصار بھی شامل تھے انصار کے قبائل اوس اور خزرت ان بتوں کو نہیں مانتے تھے اس لیے وہ وہاں صحیح کرنے میں تعمل محسوس کرتے تھے جب عمرے کے احکام آئے اور حج کے احکام آئے وہ گئے تو ان کو خیال ہوا کہ ہمیں یہاں صحیح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے گنا تو نہیں ہے ناجائز تو نہیں ہے اس لیے کہ پہلے یہ صورت حال تھی تو ان کے جواب کے لیے آیت نازل ہوئی کہ کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرض نہیں ہے یہ تو ایک فرض ہے اللہ کی طرف سے ایک نبی کی سنت ہے ایک پیغمبر کی سنت کا احیاء ہے ایک انتہائی محترم خاتون کی یاد منانے کے مترادف ہے خاتون کی یاد یاد آیا مجھے کئی سال پہلے ایک مغربی ملک میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں اسلام پہ لوگوں نے کہا کہ بات کریں تو میں نے بات کی تو ہمارے مغربی تعلیم یافتہ لوگ مغرب میں ہوں مشرق میں ان کو یہ غلط فہمی ضرورت ہے کہ اسلام میں عورتوں میں بڑی دیہاتیاں ہیں تو یہ سوال کہ جی، عورتوں میں بڑی جاتی ہیں میں نے کہا جی، یہ اسلام تو واحد مذہب ہے جس نے ایک عورت کی یاد کو اس قدر مقدس بنایا کہ پیغمبروں کو اور اولیاء کو اور انبیاء کو اور شہیدوں کو دوڑایا ہے اس ایک خاتون کی یاد میں کہ اس نے سات چکر لگائے تھے تم بھی دوڑو نبی بھی دوڑتا ہے ولی بھی دوڑتا ہے شہید بھی دوڑتا ہے کوئی ایسا نہیں جو وہاں نہ دوڑا ہو جس کا حج مکمل نہ ہوا تو عورت کا تو اتنا مقام ہے اچھا میں نے تو یہ بات ایک لائٹ موڈ میں کہی تھی لیکن میں نے بڑا اس کو پسند کیا ایسا واقعی پھر میں نے پوری تفصیل بتائی اور صفا مروا کے احکام بتائے تو ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی تو یہ اگر پس منظر سامنے نہ ہو تو پھر یہ قرآن کا جو اسلوب ہے کہ لا جناح علیہ غلط سہمی کا سبب بن سکتا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ کے اپنے بھانجے حضرت بن زبیر کے لیے سبب بنا جن کا اس لیے اسباب نزول کی اہمیت ہے اور اسباب نزول کا علم ہونا چاہیے اگرچہ جو الفاظ ہیں حکم کا دار مدار اس پر ہوگا الفاظ اگر عام ہیں تو حکم عام ہوگا الفاظ خاص ہیں تو حکم خاص ہوگا ان سے کسی حکم کے پس منظر کو سمجھنے مدد ملتی ہے اس حکم کو ڈیفائن کرنے مدد ملتی ہے اور یاد کرنے مدد ملتی ہے اب یہ پوری بات اگر حضرت عبا بن زبیر کے سامنے ہو تو اس کا مفہوم یاد ہو جاتا ہے آسانی سے اس لیے کہ واقعہ جلدی یاد ہوتا ہے ایبسٹریکٹ چیزیں کم یاد ہوتی ہیں واقعے سے آپ کسی چیز کو ریلیٹ کر لیں تو آسانی سے یاد ہو جاتی ہے اسباب نزول پر ویسے تو تمام مفسرین نے کلام کیا ہے اور ہر بڑے مفسر نے اسباب نزول کا ذکر کیا ہے زمانے نزول کا ذکر کیا ہے حالات نزول کا ذکر کیا ہے لیکن بعض لوگوں نے اس پر الگ الگ کتابیں بھی لکھی ہیں اور اسباب نزول کو ایک الگ فن کے طور پر انہوں نے مرتب کیا ہے سب سے پہلی کتاب جسے لکھی وہ امام بخاری کے استاد ہیں علی ابن المدینی علی ابن المدینی امام بخاری کی کتاب میں جو اعلیٰ ترین روایات ہیں وہ وہ ہیں جو سلاسیات کہلاتی ہیں سلاسیات سے مراد ہیں وہ احادیث جس میں امام بخاری اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ کے درمیان صرف تین واسطے ہیں یعنی قریب ترین جو واسطہ ہے شارٹیسٹ روٹ جو امام بخاری سے رسول اللہ تک پہنچتا ہے وہ تین واسطوں سے پہنچتا ہے تو اس لیے امام بخاری کو ان سے بڑی عقیدت تھی ان احادیث سے جو تین واسطوں سے آئی ہوں وہ سلاسیات کہلاتی ہیں اور سارے کے سارے سلاسیات علی بن مدینی کے حوالے سے آئی امام بخاری کے یہاں جو سلاسیات ہیں وہ سب کے سب علی بن مدینی کے واسطے سے آئی تو پہلی کتاب ان کی ہے دوسری کتاب جو عام ملتی ہے ہر جگہ وہ واحدی تھے اسباب النزول ان کی کتاب ہے بالواحدی مشہور ہے ایک کتاب اس میں علامہ سیوتی کی بھی ہے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ بھی مطبوع ملتی ہے لباب النقول لیکن لباب النقول کے علاوہ جو اس کا مواد ہے وہ اس الاتقان میں بھی مل جاتا ہے جس میں انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں اور الاتقان کا چونکہ اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے اس لیے آپ ضرور الاتقان کا مطالعہ کریں جب موقع ملے اور کم از کم ایک مرتبہ پوری کتاب سے لے کے آخر تک ضرور پڑھ ڈالیں اردو میں دستیاب ہے اسباب النزول کا علم اگر آ جائے انسان کے سامنے ہو تو اس کو بہت سے فوائد فہم قرآن میں حاصل ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو خاص شریعت کا حکم نازل ہوا ہے اس خاص حکم کی حکمت اور اس کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ فوری طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے اور انسان اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حکم کسی خاص سبب کے ساتھ خاص ہوتا ہے جو صرف اسباب رسول کے جاننے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کن حالات میں اس حکم کو منتقل کیا جائے گا اور کن حالات میں منتبک نہیں کیا جائے گا جیسا کہ اینما اینماتول کی میں نے مثال دی کہ اینما تو حسم اللہ بظاہر الفاظ عام ہیں لیکن اس کا انتباق صرف اس صورت میں ہے جہاں آپ کو قبلے کا علم نہ ہو اور علم نہ ہو سکے یا آپ قبلے کا علم ہونے کے باوجود سواری پر سوار ہو اور نفل نماز پڑھنا چاہتے ہوں سواری منقطع کیے بغیر سفر منقطع کیے بغیر صرف وہاں اس حکم کا انتباہ ہوگا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسی صورتحال کے ساتھ مخصوص ہے لیکن وہ مخصوص نہیں ہوتی اس کا اندازہ بھی اسباب نزول سے ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اتنی واضح نہیں ہوتی جتنی ہماری فہم کے لیے ضروری ہے اسباب رضول کو دیکھنے سے واضح ہو جاتی ہے جیسے یہ لاجنا کہ فلا طوف لیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ مہم سی بات ہے کہ کہ اس میں حرج ہے کہ نہیں ہے لیکن معلوم ہو گیا کہ حرج سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ وہ حرج ہے جو انصار صحابہ کے ذہن میں تھا بعض اوقات قرآن پاک میں کسی کا ذکر ہوتا ہے لیکن نام نہیں ہوتا اب اگر نام معلوم ہو جائے تو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنا آتا ہے قرآن مجید میں ان ڈائریکٹلی کئی صحابہ کے نام کا ذکر ہے فاما مناتا وتقا وصدق بالحسنہ عام حسین کا کہنا کہ کے سجی کی طرف اشارہ ہے ایک جگہ ولایا تلی الفضل بن کہ تم میں سے جو فضل والے ہیں اور جن کو اللہ نے خوشحالی دی ہے وہ ان لوگوں پر خرچ کرنے سے انکار نہ کریں یہ خاص پس منظر کا ذکر ہے اور صدیق کی طرف اشارہ ہے اب یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی طرف اشارہ ہے تو اس کو سمجھنے میں اور زیادہ مدد ملتی ہے زیادہ گہرائی سے بات سمجھ میں آتی ہے ایک جگہ ہے کہ ولزی قال علی والدہ اف القما اور اس شخص نے کہا اپنے والدین سے کہ تم پر اف ہے نام نہیں لیا قرآن پاک نام نہیں لیا گیا ہر جگہ لیکن اسباب نزول سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے کون مراد یہ وہ بعض فوائد ہیں جو اسباب نزول سے حاصل ہوتے ہیں اس لیے مفسرین قرآن نے اسباب نزول کے بارے میں روایات کو جمع کیا معلومات کو یکجا کیا اور اس سے اس کنٹیکس کا پتہ لگانے کی کوشش کی جن میں کوئی متعلق نازل نازی اسباب نزول کے علاوہ علوم و قرآن میں جو ایک اور اہم میدان ہے یہ وہ ہے جس کو مشکلات القرآن کہتے ہیں مشکلات القرآن سے مراد وہ مباحث ہیں جن کو سمجھنے کے لیے بڑی غیر معمولی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہے جس کے بارے میں بہت سی الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں اور ان غلط فہمیوں اور الجھنوں کو دور کرنا بڑا ضروری ہے مثال کے طور پر مثالیں اس کی کئی ہیں کوئی ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں جو نسبتاً واضح ہو اور آسان ہو مثال کے طور پر ایک جگہ آتا ہے قرآن پاک میں سورہ بقرائی میں ہے کہ ماتت تبۃ علام الک سلیمان و ما کفر سلیمان کفر کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے اب بظاہر جب آدمی اس کو پڑھتا ہے اور یہ سمجھ کے پڑھے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام مرتبہ کیا ہے اللہ کے فرشتوں کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ لا یاسون اللہ مع اللہ کے فرمان کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ ساری چیزیں سامنے ہوں تو بات واضح ہو جاتی ہے لیکن کبھی کسی غلط فہمی کی وجہ سے بعض اوقات اسرائیلیات کے خرافات کی بھرمار کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک مرتبہ پیدا ہو جائے تو وہ پھر بڑھتی رہتی ہے اور اس سے مزید الجھن پیدا ہوتی ہے تفسیر کی بہت سی کتابوں میں بہت سا رتو یابس ہارود مارود کے واقعے کے بارے میں بیان ہوا ہے اور علماء اسلام نے اس پر بڑی لمبی اور تفصیلی بحثیں کی ہیں یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل بذات موضوع بن گیا ہے تحقیق کا اور علماء کرام کے مباحث کا اس لیے اس کو مشکلات قرآن نے شامل کیا اب اس پورے لٹریچر میں جو ادھر ادھر سے آگے جمع ہوا صحیح راستہ متعین کر کے یہ بتانا کہ اس سے مراد کیا ہے اور یہ کس طرح کی آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ان ہم فطرت الفلا تخر ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں لہذا تم کسی کفر کا ارتکاب نہ کرنا یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے اور انتہائی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے وال وعالہ یوتیقو نہ یہ جو لفظ یوتیقو نہ ہے اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں اور مختلف مفسرین اور ماہرین لغت نے اس کے معنی متعین کرنے میں اپنے اپنے بصیرت سے کام لیا ہے اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے والے لذیذ یوتیقو ہو اور جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہوں طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا بتاؤ پھر یہ کے دے دیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے یوتیقو ہو سے کیا مراد اس کی طاقت رکھتے ہوں کس کی طاقت رکھتے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود نہ رکھیں وہ فدیہ دے دیں یہ تو بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم ہے اس میں فدیہ دینے کے ایک حکم کو دینے کے بعد واپس لینے کے مترادف ہے تو لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں اس پر لغوی اعتبار سے بعض شبہات وارد ہوتے ہیں بعض حضرات نے کہا کہ یوتی سے مراد یہ ہے کہ رکھ تو سکتے ہو لیکن انتہائی کمزوری کے ساتھ اور اپنی یعنی سکت پوری خرچ کر دیں تو پھر شاید ان کے بس میں ہو تو اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر ان کے لیے اجازت کی دے دیں اس نے کہا کہ یوتی مراد یہ کہ اس کی طاقت نہ رکھتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ عام طور محدثین کی محسرین کی یہی رائے ہے کہ یوتیقون سے مراد یہ ہے کہ اس کی طاقت نہ رکھتے ہیں اور اطاقہ جو باب افال سے ہے اتنی عربی تو شاید آپ سب آتی ہوگی جو باب افال میں سے ہے اس کا ایک مفہوم سلب ماخذ بھی ہوتا ہے یعنی جو اصل ماخذ ہے وہ اس سے لے لیا جائے وہ مفہوم تو پھر باب افعال آتا ہے جس کی ایک مثال افلاس ہے فلس کے معنی پیسہ افلاس کے معنی پیسہ نہ ہونا یعنی اصل ماخذ موجود نہیں ہے فلس موجود نہ ہے نہیں ہے تو اس لیے اس کو سلب ماخذ کہتے ہیں یعنی افلاس تو جسے پیسہ نہ ہونے کو افلاس کہتے ہیں تو طاقت نہ ہونے کو اطاقہ کہتے ہیں تو جس کے پاس طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی وہ فدیہ دے دے اب یہ ایسی بحث ہے کہ جس پر مختلف حضرات نے مختلف دلائل دیے ہیں اور کسی ایک نقطۂ نظر تک پہنچنے کی کوشش کی ہے یہ وہ چیز ہے جس کو مشکلات القرآن کے لفظ سے یاد کرتے ہیں اور جس میں بہت سی کتابیں ہیں ایک کتاب مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی ہے جو اپنے زمانے کے بڑے سے اول کے علماء میں تھے اور جس کے بعد جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دنیا اسلام گزشتہ تین سو سال میں مولوی انور شاہ کی نظیر نہیں پیش کر سکتی یہ ایک جگہ کہیں لکھا ہے کہ دنیا اسلام گزشتہ تین سو سال میں مولوی انور شاہ کی نظیر نہیں پیش کر سکتی وہ اس درجے کے آدمی ان کی ایک کتاب ہے مشکلات القرآن کے نام سے جس میں انہوں نے مختلف مسائل پر بحث کی ہے اور اپنی رائے دی ایک آخری چیز جس کا میں نے ذکر کیا وہ تھی اقسام القرآن یعنی قرآن کی قسمیں کہ قرآن پاک میں قسمیں کیوں بیان ہوئی اس کا عام سا سادہ سا اور فوری جواب تو یہ ہے کہ عرب میں رواج تھا قرآن پاک عرب کے اسلوب کے مطابق ہے قرآن پاک عرب کی زبان میں نازل ہوا ہے قرآن پاک نے عرب کے انداز بیان کو اپنایا ہے اس لیے عربوں میں جو انداز بیان رائج تھا قرآن پاک نے اس کو اختیار کیا اس لیے قرآن پاک میں بھی قسمیں آئی ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ یہ جواب بڑا واضح ہے اور کنونسنگ ہے اس میں کوئی الجھاؤ یا نہیں یا پیچیدگی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جب لوگوں نے قرآن پاک کی قسموں پر غور کیا اور اس کے مندرجات کا جائزہ لیا تو کئی نئی چیزیں سامنے آئیں بعض جگہ تو ایسا ہوا ہے کہ قرآن پاک نے اپنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنی صفات کی قسم کھائی ظاہر ہے وہاں تو بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اس کی مستحق ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے اس کی صفات اس کی مستحق ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے وہاں کیا مراد مثلاً چاند کی قسم کھائی ہے سورج کی قسم کھائی ہے زمانے کی قسم کھائی ہے یہ ذرا غور و خوض کی ضرورت ہے کہ یہ قسمیں یعنی کیوں کھائی گئی بعض جگہ تو ایسا ہے کہ مخلوقات میں سے ان مخلوقات کی قسم کھائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان خلاقی کا ایک خاص نمونہ ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت ایک نئے اور منفرد انداز میں سامنے آتی ہے تو ایسی مخلوق کی قسم کھانا دراصل اللہ تعالیٰ کی اس شان خلاقیت کی قسم کھانے کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں خاص نمایاں حیثیت یہ چیزیں رکھتی ہیں بعض جگہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے وابستہ بعض خاص مقامات کی قسم کھائی وہ توری و کتاب مستور تور پر اللہ تعالیٰ نے تجلی نازل فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا تو تور سے گویا نبوت کا ایک خاص رشتہ بنتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی اور ایک پیغمبر کو نبوت کے مقام پر فائز کیا گیا تو تور کی قسم کھانے کے معنی یہ ہیں کہ یاد کرو اس واقعے کو جب تور پر اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوئی اور یاد رکھو اس کیفیت کو جب حضرت موسیٰ پر اللہ نے کلام فرمایا اور رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا گویا یہاں قسم کھانے سے مراد اس واقعے کو یاد دلانا مقصود ہے کہ اگر اس واقعے کو یاد کرو گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو آگے بیان کی جا رہی ہے بعض جگہ ایسا ہے کہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہاں اس کی اہمیت کو بتانا ہے کسی چیز کی اہمیت کو یاد دلانے کے لیے قرآن مجید اس کی قسم کھاتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ نہیں بلکہ میں تو قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی اور میں قسم کھاتا ہوں انسان کے اس نفس کی جو اس کو ملامت کرتا ہے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے گویا نفس لوامہ اگر انسان کے اندر ہو جو اس کو برائی پہ ملامت کرتا ہو اس کو برائی پہ ٹوکتا ہو تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اور اس کی توجہ دلانا مقصود ہے اس کی طرف اسی طرح سے روز قیامت کی اہمیت ہے روز قیامت کی اہمیت یاد ہو تو انسان بہت سی برائیوں سے بچا رہتا ہے تو قسم کھانے سے اس کی اہمیت کو یاد دلانا مقصود ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اسلوب بیان میں شدت پیدا کرنے کے لیے قسم کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے صادق تھے امین تھے ان کے مخالفین تک صادق اور امین مانتے تھے اس لیے حضور کو قسم کھانے کی ضرورت اس لیے تو نہیں پیش آتی تھی کہ لوگ ان کو نازب اللہ غلط سمجھ رہے ہوں یا جھوٹا سمجھ رہے ہوں جہاں دشمن بھی سچا سمجھتے ہوں جہاں لوگ قتل کے لیے باہر جمع ہونے والے اپنی امانتیں اندر رکھواتے ہیں ان قاتلوں کی امانتیں اندر رکھی ہوں جہاں اتنا دیانتدار سمجھتے ہوں وہاں کوئی جھوٹا کیوں سمجھے گا لیکن کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اسٹائل تھا قسم کھانے کا وہ یہ تھا حضور کے سامنے اس طرح کا روشن تو نہیں ہوتا تھا جب آدمی جب زور دیتا ہے تو ایسے اس طرح کرتا ہے یہ کام اسٹائل ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور دیتے تھے تو اپنے بائیں دستے مبارک کو ایسے کر کے اور دائیں انگوٹھے سے ایسے کیا کرتے اور اس وقت حضور کا اسٹائل ہوتے تھے کہ ولزی محمد بھی ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے یہ اسٹائل تھا رسول اللہ قسم ادھر یعنی زور دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرماتے تھے اور زبان سے جو قسم کے الفاظ ہوتے وہ یہ تھے کہ نفس محمد قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے یہ محض زور بیان کے لیے حضور فرماتے تھے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں گے کہ کیا بات ہے ورنہ نوز باللہ یہ نہیں تھا کہ صحابہ یا سننے والے کوئی غلط سمجھ رہے ہوں یا ماننے کے لیے تیار نہ ہوں یا لیکن صرف توجہ دلانے کی خاطر تو اسی طرح سے قرآن پاک میں بھی بعض جگہ صرف توجہ دلانے اور زور بیان کی خاطر قسم کا مضمون بیان ہوا ہے کفار مکہ کے زمانے سے لوگوں کا یہ اعتراض چلا آ رہا ہے کفار مکہ بھی کرتے تھے قرآن میں اس کا جواب ہے بعد میں بھی مستشقین نے بھی کیا مغرب مصنفین بھی کرتے ہیں کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ قسم کھانا اللہ تعالیٰ کے شاعر نشان نہیں قسم تو وہ کھاتا ہے جس کو لوگ جھوٹا سمجھتے ہوں وہ اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھاتا تو اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھائے گا لیکن یہ اسباب جو میں نے بیان کیے یہ اس کے لیے کافی ہے ایک اعتراض آج کل مستشقین کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ انسانوں کا یہ مزاج ہے کہ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس چیز کی عظمت کا تصور ان کے دل میں ہوتا ہے اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی ان کے دل میں ہوتی ہے کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے کوئی باپ کی کوئی بتوں کی کوئی دیوتاؤں کی کوئی خدا کی کوئی رسول کی جس کی بھی قسم کھائیں اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی عظمت کیوں بیان کر رہا ہے اس لیے یہ اس کے شاعر شان نہیں اور ظاہر یہ وہی بات کہیں گے جو قرآن کو آسمانی کتاب نہیں مانتے نہ کفار مکہ مانتے تھے نہ مسقین مانتے ہیں لیکن یہ اسباب جو قسم کے بیان ہوئے ہیں یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ قرآن پاک میں قسم کے سیغے بیان ہوئے پھر لوگ یہ بھی کہتے تھے مستشقین نے لکھا ہے کہ جی منکر کے لیے قسم بیکار ہے اور مسلمان کے لیے غیر ضروری ہے مسلمان کو کے لیے قسم کھانا ضروری نہیں اور منکر کے لیے فائدہ مند نہیں لیکن یہ سارے اعتراضات اس وقت وارد ہوتے ہیں جب یہ فرض کر لیا جائے کہ قسم وہی کھائی جائے گی جہاں بات کو قسم کے بغیر مشکوک مانا جا رہا بعض اوقات بات کو مشکوک سمجھے بغیر بھی اس پر زور دینے کی ضرورت پیش آتی ہے بعض اوقات جن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے ان کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے بعض اوقات بطور گواہ کے بطور ثبوت کے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ولاسم زمانے کی قسم یعنی زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے زمانہ کس کو کہتے ہیں انسان کی عمر کو زمانہ کہتے ہیں میری اور آپ کی پیدائش سے لے کر ہمارے مرنے تک جو وقت ہے یہ زمانہ ہے اور یہ گھٹ رہا ہے مسلسل ہر آنے والا لمحہ اس کو گھٹا رہا ہے تو گھاٹے میں تو ہے انسان جو سب سے قیمتی چیز ہے میری اور آپ کی زندگی وہ کم ہو رہی ہے مسلسل تو اس لیے ہر انسان مسلسل خسارے میں ہے سوائے اس کے جو نیک عمل سے اس خسارے کو فائدے میں تبدیل کر دے تو اب یہاں زمانے کو گویا حوالے کے طور پہ بتانا مقصود ہے کہ زمانے کو دیکھ لو تو اس بات کی تائید ہو جائے گی جو ہم بیان کر رہے ہیں اور جتنا زمانے پہ غور کرو گے تو زمانے کا غور و فکر بتا دے گا کہ انسانوں کی زندگی مسلسل گھٹ رہی ہے اور ایک اس میں خسارہ پایا جاتا ہے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے کوئی خاص تاریخی واقعات کا حوالہ دیا ہوتا ہے اور اس کی قسم کھائی جائے مثلا وتی و تور حاضر برد لمین وہ آپ دیکھیں یہاں چار چیزوں کی قسم قسم ہے تور کی وطین قسم ہے انجیر کی قسم ہے زیتون کی تور سینین تور سینا کی بلد نبین اور اس امانت دار یا, یا محفوظ معمون شہر شہر اب تور سینین اور بلد امین تو معلوم ہے ایک کا تعلق حضرت علیہ السلام سے ہے ایک کا تعلق رسول اللہ علیہ سے زیتون کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ زیتون سب سے پہلے دنیا میں فلسطین میں پیدا ہوا فلسطین سے ہر جگہ گیا اور آج بھی فلسطین میں دنیا کا بیسٹ زیتون پیدا ہوتا ہے شام اور فلسطین میں تو زیتون سے مراد وہ علاقہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے بظاہر اندازہ ہوتا ہے کہ شاید تین سے بھی انجیل سے بھی کوئی ایسا علاقہ مراد ہوگا جہاں کسی پیغمبر کی جنم بھومی رہی ہوگی یا کسی پیغمبر کا وطن رہا ہوگا اس پر بہت سے لوگوں نے بہت کچھ لکھا کہ انجیر سے کیا مراد ہے ایک رائے یہ ہے کہ اس سے کسی ایسے پیغمبر کی سرزمین مراد ہے جہاں انجیر بہت پیدا ہوتے تھے کسی نے کچھ مراد دیا کسی نے کچھ مراد دیا لیکن سب اس پہ متفق ہیں کہ اس سے کسی خاص پیغمبر کے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ مخصوص ہے پرانے پاک میں آیا ہے ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے ماد اللہ صاحب اب اس کے بعد جو فوراً بات آ رہی ہے ماد اللہ صاحب حکم و تمہارے یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے ہیں نہ نہ بھٹکے ہیں اور جو بات کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں اب اس میں نجم سے کیا مراد ہے نجم کی قسم کیوں کھائی گئی نجم کی قسم کھانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس صورت میں آگے چل کر کاہنوں کا بھی ذکر ہے اور کاہنوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کے بعد جنات اور شیطانوں سے تعلقات ہوتے ہیں اور وہ جنات اور شیاطین آسمان میں جا کر اور وہاں کی باتیں سنگنتے ہیں فرشتوں سے سن لیتے ہیں اور آ کے جھوٹ سچ ملا کے ایک میں دس جھوٹ ملا کے بیان کر دیتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کا علم ہو جاتا ہے یہ مضمون اور اس کو کہا گیا کہ یہ غلط ہے اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی قریب ہونے کی کوشش بھی کرے گا تو اس پر شہاب ثاقب کے سر ضرب لگائی جائے گی اور وہ وہاں سے بھاگ جانے میں مجبور ہوں گے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں کوئی نہ جن نہ فرشتہ کوئی رسائی نہیں حاصل کر سکتا اور کوئی کوشش کرنا بھی چاہے تو وہ ستاروں کے ذریعے اس کو بھگا دیا جائے اب جب کہا گیا کہ ونجمیزا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پورا تصور تھا یہ غلط ہے اور یہ تصور اس بات کا گواہ ہے کہ جو بات اتاری جا رہی ہے وہ سو فیصد درست ہے وہاں تو ایک فیصد درست ہوتی تھی دس فیصد غلط ہوتی ایک صحیح ہوتی تھی نبے غلط ہوتی تھی یہاں سارے کی ساری درست ہیں اس لیے کہ یہ فرشتہ لے کے آیا ہے اور جب فرشتہ لے کے آتا ہے تو کوئی ستارہ اس کو ضرب لگانے کے لیے نہیں اترتا اسی طرح سے کئی جگہ پرانے پاک میں جہاں وہ الہی کے قطعی ہونے کا ذکر ہے وہاں ستاروں کی قسم کھائی گئی فلاں اس مواقع نجوب و ان نحو قسم اللہ تعالی عظیم ان نحو قرآن کریم یعنی ستارے کی قسم کھا کر قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا جس کا تعلق وہی کے نزول سے اور وہی کے غلط دعوے کرنے والے اور ستاروں سے کھانے والوں کی طرف بھی اشارہ ہے قرآن پاک کی قسموں پر اگر بات کی جائے تو گفتگو بڑی لمبی ہو جائے گی قرآن پاک کا علوم قرآن کا ایک مضمون جس پر آگے چل کے بات کریں گے تفصیل کے ساتھ وہ قصص القرآن بھی ہے قرآن میں جو واقعات اور قصص بیان ہوئے ہیں وہ کیوں بیان ہوئے ہیں اس کا پس منظر اور حکمت کیا ہے اس پر قرآن کے اسلوب اور نظم میں جب بات ہوگی تو اسے بات کریں گے اور خاص طور پہ یہ بات کہ اس میں تکرار کیوں واقع ہوئی ہے اور تکرار میں کیا حکمتیں ہیں اس پر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ایک بہت اچھا مضمون ہے ہندوستان میں ایک بزرگ تھے مولانا عبداللہ صدیقی جو وہاں جماعت اسلامی کے امیر تھے انتقال ہو گیا کوئی پچیس تیس سال پہلے بہت غیر معمولی عالم فاضل انسان تھے ان کا مضمون ہے بڑا طویل مضمون ایک چھپا تھا آج سے کافی پچیس تیس سال پہلے سے بھی زیادہ پہلے پچاس سال پہلے جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ قصہ آدم و ابلیس جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس میں تکرار کیوں ہے یہ اسی سوال کے جواب میں تھا کہ قصہ آدم و ابلیس میں تکرار کیوں ہے اور ہر جگہ کا الگ الگ انہوں نے جائزہ لے کے ایک ایک آیت کو ایگزامن کر کے بتایا تھا کہ یہاں یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا اور اس سے کیا انڈیکیٹ کرنا مقصود ہے وہ آپ چاہیں تو ضرور پڑھیں مولانا ابو اللیس صدیقی اسلحی ہندوستان کے کسی رسالے میں شائع ہوا اس کے بعد آخری جو چیز ہے علوم القرآن میں وہ علم قراءات ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سات اور دس کراطے مروج ہیں ان میں سے بعض کا میں نے ذکر بھی کیا تھا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب شروع میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بڑی تعداد میں قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو ہر قبیلے کا لہجہ الگ الگ ہوا کرتا تھا مختلف قبائل مختلف لہجے مروج تھے ایک قبیلہ تھا وہ فطہ حین کو آتا عین پڑھتا تھا اب اس کا امکان تھا کہ وہ عطاعین کو عین سے لکھ لیں اور حین کو عین سے لکھ لیں اسی طرح سے بعض قبیلے تھے وہ کاف کو شین بولتے تھے بعض علی فلام کو علی فنیم بولتے تھے تو اس کی شروع میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ فوری طور پر کوئی قبائلی اختلاف اور شبہ پیدا نہ ہو تعصب پیدا نہ ہو پھر جیسے جیسے تدریج کے ساتھ لوگ اسلام قبول کرتے جائیں گے قریش کے یا حجاز کے معیاری لہجے سے مانوس ہوتے جائیں گے اس کے مطابق پڑھتے جائیں گے یہ کیفیت تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک رہی حضرت عثمان کے زمانے میں یہ بند ہو گئی اور جب لکھا گیا تو قریش کے حجاز کے لہجے کے مطابق لکھا گیا اور جہاں پروناؤنسیشن کا اختلاف تھا یعنی ایک حرف کو دوسرا حرف پڑھنے کا امکان تھا ہے کو آئین پڑھنے کا یا کاف کو شین پڑھنے کا یا لام کو میم پڑھنے کا وہ تو ختم ہو گیا اب وہ امکان بند ہو گیا حضرت عثمان نے کو ختم کر دیا اور صحابہ کرام نے بال اتفاق یہ طے کیا کہ ایک وقتی اجازت تھی ایک وقتی سہولت تھی جو اب ضرورت نہیں رہی تو ختم ہو گئی لیکن اس کے علاوہ بھی بعض اوقات لفظ کو پروناؤنس کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں ایک لفظ کو زبر سے بولتا ہے گز دیر سے بولتا ہے ایک ہی علاقے میں ایک ہی زبان ہوتی ہے اس کو لکھا بھی ایک ہی طرح جاتا ہے مفہوم بھی ایک ہی ہوتا ہے لیکن زبر زیر کا اختلاف یا اس طرح کا ہو جاتا ہے اس زبر زیر کے اختلاف کی بعد میں بھی اجازت رہی اور آج بھی اجازت ہے اس لیے کہ وہ رسم عثمانی کے مطابق ہے جس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں لکھا گیا تھا اس میں جس حد تک اجازت ہے اس کے مطابق مختلف رائج ہیں اور صحابہ کرام نے مختلف طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضور کو پڑھ کر سنایا ان سے تابعین تک پہنچا تابعین سے تبا تابعین تک تبا تابعین سے قرآت کے عمت پہنچا اور آج تک تواتر سے وہ ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے جب حضرت عثمان نے یہ اپنے نسخے تیار کرائے تو ہر نسخے کے ساتھ ایک مستند قاری کی نے بھیجا کہ وہ جا کر لوگوں کو یہ نسخہ پڑھائے اور اس کے مطابق جو چیزیں سمجھانی ہو بتانی ہو بتا بھی دے اور سمجھا بھی دے چنانچہ مدینہ منورہ میں جہاں اصل نسخہ رکھا گیا وہاں خود حضرت زید بن ثابت اس کام کے لیے موجود تھے کہ جو پڑھنا چاہے اس کو پڑھا دیں جو بتانا چاہے سمجھنا چاہے اس کو بتا دیں اور اس کی مزید وضاحت کر دیں بقیہ علاقوں میں مختلف صحابہ اور تابعین کو جو قیرات کے فن کے قرآن کے فن کے بڑے امام تھے ماہر تھے ان کو بھیجا جن سے یہ جا کر طرح طرح کے یہ سات مختلف قرآتیں اور اسالیب مروج ہوئے اس پر لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں آج بھی دینی مدارس میں اور قرآن کے اور قرآن کی درسگاہوں میں یہ قرآن پڑھائی جاتی ہیں اس کی ایک مثال میں نے دی تھی اس دن کے ورش کی روایت میں جہاں علی مقصورہ کو امالے کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے نجمی زاہوا کو وما وما اس طرح سے یا مالک یوم الدین میم لام کاف لکھا جاتا ہے کھڑے زبر سے ہے کہ پڑے زبر سے ہے دونوں کی گنجائش ہے الفاظ لکھا ہوا ایسا ہے کہ اس کو مالک بھی پڑھ سکتے ہیں مالک بھی پڑھ سکتے ہیں مالک یوم الدین یا مالک یوم الدین یا ایک جگہ ہے قرآن پاک میں بسم اللہ مجرحا تو سب کے نظر بسم اللہ مجرحا و مرساہا اس کو بھی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں یہ جو قرآت سبا کے لوگ ہیں مجھ سے واقع ہیں آخری چیز جو جس میں بات ختم کروں گا وہ رسم عثمانی ہے یعنی وہ اسلوب قرآن پاک کا جس کے مطابق حضرت عثمان اللہ تعالیٰ نے حکم سے زید ثابت نے قرآن پاک کو لکھا اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کہیں کہیں فرق ہے موجودہ ہینڈ رائٹنگ میں اور قرآن پاک کی ہینڈ رائٹنگ میں مثال کے طور پر کتاب کا لفظ بہت سے مقامات پر قرآن پاک میں کافتے بے اور تے کے اوپر کھڑے زبر کے ساتھ لکھا گیا ہے عام عربی میں جب لکھتے ہیں تو کاف تے الف کے ساتھ لکھتے ہیں قرآن پاک میں کھڑے زبر کے ساتھ ہے یا ایوہا کا جہاں لفظ ہے تو اس میں یا پر کھڑا زبر ہے اور ایوہا کا الف اس کے ساتھ مل گیا ہم جب لکھیں گے عربی میں تو یا الف اور پھر دوسرا الف لکھ ایوہا لکھیں گے لیکن قرآن پاک میں ایک الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے بعض جگہ کوئی ایک لفظ قرآن پاک میں ایک حرف انہوں نے بڑھا دیا ہے بس جہاں جہاں واو آیا ہے ملاقو ربی اس کے ساتھ الف بنایا ہے آمنو کے بعد الف ہے ملاقو ربہم کے بعد الف ہے کے بعد الف ہے اب انہوں نے اس کو اختیار کیا قرآن پاک میں اس کی پیروی ہو رہی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک حرف کی جگہ انہوں نے دوسرا حرف رکھ دیا ہے سلاد سواد لام الف ہونا چاہیے لیکن قرآن پاک میں سواد لام واو اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے زکوٰۃ بھی اسی طرح ہے سلاد بھی اسی طرح ہے اچھا بعض جگہ ایک حرف زائد لکھا ہوا ہے مثلا الائے کا پر پیش کافی ہے لیکن الائکا میں حمزہ پھر واؤ ہے واؤ کے بعد لام ہے پورے قرآن پاک میں اسی طرح لکھا ہوا ہے بعض جگہ ایک حرف زیادہ ہو گیا ہے جیسا کہ میں نے کیا تھا اس دن دن دن بھی بھی میں دو یا لکھی ہوئی ہیں بعض جگہ ایک دو حرف ہونے چاہیے تھے لیکن ایک ہے یونس میں نن جل مومنین کا ایک نون ہے اور بعد میں ہماری سہولت کی خاطر ایک چھوٹا نون الگ سے بنایا جاتا ہے قرآن پاک کو تو میں دکھا دوں آپ دیکھ لیجیے گا نن جل مومنین میں نون جے یا جے یہ لکھی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا نون بعد میں بنایا ہوا ہے جس سے ہم لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں دو نون ورنہ اصل میں ایک لکھا ہوا تھا یہ ہے رسم عثمانی جس کے بارے میں مسلمان علماء کا تقریباً نائنٹی نائن پرسینٹ اتفاق ہے کہ اس کی پیروی لازمی ہے اور ضروری ہے اس کی پیروی کی جانی چاہیے اس کی خلاف ورزی جائز نہیں اور قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی کتابت ہوئی ہے یا لکھا گیا ہے اس کی پابندی کو ضروری سمجھا گیا اور اس کی خلاف ورزی کو جائز نہیں سمجھا گیا اگرچہ کچھ لوگ بہت تھوڑے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے جہاں ضرورت ہو ناگزیر ہو اگر کہیں رسم الخط بدل گیا ہو تو نیا رسم الخط اختیار کرنا چاہیے تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو لیکن اس رائے کو اکثر و بیشتر اتفاق حاصل نہیں ہوا لوگوں نے اسے اتفاق نہیں کیا بیشتر رائے یہی ہے کہ اس کی پیروی کی جانی چاہیے اور آج بھی جہاں جہاں قرآن پاک کی سرکاری تباد کا انتظام ہے وہاں بائی لا اس بات کی پابندی ہے مصر میں قانون ہے سعودی عرب میں قانون ہے پاکستان میں قانون ہے کہ قرآن مجید رسم عثمانی کے مطابق لکھا جائے اے لیگل ریکوائرمنٹ اور اگر کوئی نہ کرے تو پاکستان میں حکومت پاکستان اس نسخے کو ضبط کر سکتی ہے اور اس پینٹر کو سزا دے سکتی ہے یہ لا پاکستان میں موجود ہے اور آج سے نہیں تیس چالیس سال سے ہے ہمارے قانون کے روح سے ایک آیت بھی لکھنے کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ کسی اردو یا انگریزی کے مضمون میں اگر پرانے پاک کی آیت کا حوالہ ہو اس میں بھی اسی رسم کے مطابق لکھا جانا چاہیے جو رسم رسم عثمانی ہے پاکستانی لا تو یہی ہے باقی مالک کا میں کہہ نہیں سکتا لیکن بہتر یہی ہے کہ پابندی رسم عثمانی ہی کی کی جائے تاکہ لوگ اس سے مانوس رہیں تو قرآن پاک کا ہر طالب علم قرآن پاک کے الفاظ کو اسی رسم خط میں پڑھے زبر رسم عثمانی میں نہیں آتا یہ تو اس وقت نہیں تھا اس وقت زبر زیر نہیں لگائے گئے تھے زبر زیر تو تو بعد میں لگائے گئے ہیں اور خلیل ابن احمد نے لگائے ہیں نقطے لگائے تھے حجاج نے اس وقت نقطے بھی نہیں ہوتے تھے زبر زیر خلیل ابن احمد الفراہدی ایک بزرگ تھے جن کی وفات غالباً ایک سو بتیس ہجری میں ہوئی یا اس کے لگ بھگ مجھے یاد نہیں رہا دوسری صدی ہجری کے آدمی ہیں انہوں نے یہ سب سے پہلے نقطے لگائے تھے زبر زیر لگائے تھے اور وہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ غیر عرب لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہونے لگے تھے اور غیر عربوں کو عربی زبان جانے بغیر قرآن پاک پڑھنے مدد دینے کے لیے کیے گئے تھے ورنہ آدمی عربی جانتا ہو تو زبردی کی کی ضرورت نہیں پڑتی آج بھی عربی کے اخبارات یا رسالے کتابیں زیر زبر کے بغیر چھپتے ہیں اردو بغیر زیر زبر کے چھپتی ہے لیکن اگر آپ کسی جاپانی کو اردو پڑھائیں تو اس کو نہیں پتا چلے گا کہ نستعلیق کو نستعلیق پڑھے کہ نستعلیق پڑھے ہمیں تو معلوم ہے کہ اس کو زبر سے پڑھنا ہے جنگ کو جنگ پڑھنا ہے جنگ نہیں پڑھنا لیکن ایک جاپانی یا ایک چینی کو کیا پتا کہ جنگ نہیں ہے یا جنگ نہیں ہے یہ جنگ ہے تو اس کے لیے زبر کی ضرورت پیش آئے گی تو اسی لیے غیر عربوں کو زبر زیر کی ضرورت پیش آئی اور جب بعد میں رواج ہو گیا تو سب کے لیے ہو گیا واس دان ادمت لگے گا